حضرت نظر بن شیبان روایت ہے انہوں نے کہا میری ملاقات حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے ہوئی میں نے کہا مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے اپنے والد سے ماہ رمضان کے بارے میں سنی ہو انہوں نے کہا اچھا مجھے والد صاحب یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کی راتوں کے قیام کا طریقہ جاری کیا ہے چنانچہ جو شخص ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اس کے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا وہ گناہوں سے اس طرح نکل کر پاک صاف ہو جائے گا جس طرح اس دن پاک صاف تھا جب وہ اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1328